السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1332 ایک مرتبہ ایک صحابی آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ مجھے اسلام کا کوئی ایسا کام بتلائیے کہ پھر کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہے ایک نصیحت مجھے کر دیجئے مضبوطی سے میں اسے پکڑ لوں مضبوطی سے عمل کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے اقرار کر کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جا استقامت کہتے ہیں اسے جم جا بس کہ اللہ آپ پڑھیے میرے ساتھ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اے اللہ ہمیں تو اس پر جما دے اچھا پھر اس آدمی نے پوچھا کہ اس نے پھر پوچھا کہ اچھا یہ تو عمل ہوا کہ میں کروں گا کلمہ پڑھوں گا اور جمنی کی پوری کوشش کروں گا لیکن بچوں کس چیز سے حفاظت کس چیز سے کروں تو آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ زبان کی برائیوں سے بچ اپنی زبان کنٹرول میں رکھ بس اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت قطع یہ دعا مانگا کرتے تھے آج کے سبق میں یہ دعا دے رہا ہوں یہ دعا میرے ساتھ پڑھ لیجئے اللہ انت ربنا فرزقنا الاستقامہ نل اے ہمارے پیارے اللہ آپ ہمارے رب ہیں ہمیں استقامت اور پختگی عطا فرما اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کلمہ پڑھو کلمے پر جم جاؤ لومڑی کی چال مت چلو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہاں لومڑی چال لومڑی کی چال نہیں مومن مضبوط ہوتا ہے اپنے ایمان کے اوپر اس لیے یہ دعا یاد کر لیجئے پھر سے پڑھ لیجیے اللہ انت ربنا فرزقنا الاستقامہ یہ سارا مضمون میں نے تفسیر ابن کثیر جلد چار صفا فور نائن فور سے لیا ہے اب اپنا ایمان تازہ کر لیجیے اب پڑھیے میرے ساتھ اشحد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہمیں ایک کلمے پر جمنی کی تو توفیق عطا فرما اور ہمارے ایمان تو مضبوط فرما آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین